حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ سخت ناراض ہوئے حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا گویا آپ کے رخساروں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے کا حکم دیا گیا کیا مجھے اس چیز کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے تم سے پہلی قوموں نے اس معاملے میں بحث و تنازع کیا تو وہ ہلاک ہو گئیں میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور تم پر واجب کرتا ہوں کہ تم اس مسئلے پر بحث و تنازع نہ کرو مشکات المسابی حدیث نمبر اٹھانوے